الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرس آج ہم lecture number six consumer banking کا شروع کر رہے ہیں and as usual before doing that let's have a recap of lecture number five in our previous lecture number five we started with the definition of consumer banking اور ہم نے آپ کو کچھ ڈیفینیشنس بتائیں اور ہم نے آپ کو کنزیومر فائنانس uh, کی کی ڈیفینیشن بتائیں اور اس ڈیفینیشن کے حوالے سے ہم نے ایک آپ کو وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ ڈیفینیشنس کی پرائس پرسائسنس میں الجھنا نہیں چاہیے جہاں یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے وہاں ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ایک جو لرننگ پروسیس ہے اس کو ایک وائڈر اسپیکٹرم میں دیکھنا ہے اور پرسائز ورڈنگ اور precise statement construction of the sentence matter نہیں کرتے اس میں ہم نے ادارے کہ جو فیمس ایک آتھر ہے مین مین کنسلٹنٹ گولڈ راٹ کی ویوز آپ سے شیئر کیے تو اس کا خیال ہے کہ جو ریئل ایجوکیشن ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ آپ کو ایپسلوٹ ایپسلوٹ ٹروتھ پتہ چل جائے بلکہ ایک جو ساکریٹس وے آف لرننگ ہے کہ you keep asking the questions you are always in inquiry mode اور ڈیڈکٹیو پروسیس کے تحت ایجوکیشن uh, کو ایکوائر کرنا چاہیے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ uh, اپنی انڈرسٹینڈنگ فار لائف امپروو کرنا چاہتے ہیں اور uh, یہی ظاہر ہے ایک ایجوکیشن کا مقصد ہے it should not be a sort of mechanical exercise rote learning جسے کہتے ہیں نا اور وہ ہم آپ کو بار بار اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو لرننگ پروسیس ہے چاہے آپ اپنی بزنس اسٹڈیز میں کنزیومر بینکنگ پڑھ رہے ہوں یا کوئی اور سبجیکٹ پڑھ رہے ہوں اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک اسپیسیفک سبجیکٹ پڑھ کے اور اپنی ڈگری کے لیے کوئی گریڈس لینی ہے try to make this exercise as fulfilling as possible ظاہر ہے یہی اس کا مقصد ہے اس کے بعد ہم نے پھر کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے آپ کے ساتھ اس کی ایڈوانٹیجز کچھ ایشوز ڈسکس کیے جو کنزیومر بینکنگ کا جب بات کرتے ہیں اس میں کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے اس میں کچھ چند ایشوز تھے جو ہم نے انیشلی آپ سے ڈسکس کیے پھر کنزیومر بینکنگ کی جو ایڈوانٹیجز تھیں disadvantages obviously from the perspective of the bank the company اور دا سروس پرووائڈر کہ ان کے نزدیک ایڈوانٹیجز کیا ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ہم نے اس پہ یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ بھی یہاں پر بھی آپ کا پرسپیکٹو بیلنسڈ ہونا چاہیے اور you should have a sort of not کہ ہم نے کنزیومر بینکنگ کو سارٹ آف پروموٹ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے بلکہ ہم نے اس کو جو اس کے متعلق جاننا ہے یہ نالج ڈیولپ کرنی ہے اس کو الٹیمیٹلی ہم نے ایک uh, اس نالج کو انڈرسٹینڈنگ میں اور وزڈم میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ ہونا چاہیے اور we should not get bog down into the actual advantages and disadvantages because it will vary from stakeholder to stakeholder تو جیسے آپ کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ کنزیومر بینک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں کسٹمرز ہیں شیئر uh, ہولڈرز ہیں ایون امپلائیز uh, ہیں اور ریگولیٹرز ہیں تو اس کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ یہ ایڈوانٹیجز وہ ہم نے براڈر کانٹیکس میں دیکھنا ہے پھر ہم نے جو کی ایشوز ہیں کنزیومر بینکنگ کے وہ ہم نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیے کہ جس سے آج کل چیلنجز ہیں کنزیومر بینکنگ کو دو چار ہیں جس میں منی لانڈرنگ کا ایشو ہے ٹیکنالوجی کے ایشو ہیں آؤٹ سورس سروس کرنے کے ایشو ہیں اس میں آپریشنل جو ہے ایشوز ہیں کہ جو آپریشنل ایکسیلنس کتنا کس حد تک اچیو ہونی چاہیے کیونکہ اس سے ماس مارکیٹ سے والیوم بزنس تو اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت اہم ہے پھر ہم نے اس میں حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جو ایچ آر ریکوائرمنٹ ہے ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرنے کے حوالے سے ہم نے بات کی اور یہ جو کی کچھ چیلنجز تھے ہم نے اس کا ذکر کیا اب ہم نے جیسے آپ کو لیکچر کے آخر میں بتایا تھا بریفلی آؤٹ لائن ہم نے بتائی تھی کہ جو ایمرجنگ چیلنجز ہیں کنزیومر بینکنگ کے وہ کیا ہیں will start with know your customer کے وائی سی نا it has become a very very important regulatory requirements as well اور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور آگے چل کے ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ پورشن uh, ایک لیکچر کا know your customer anti money laundering اور کمپلائنس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے یہاں جو پرسپیکٹو ہے وہ ایکچولی بزنس اور کمرشل پرسپیکٹو ہے کہ کنزیومر بینکنگ کی جو بزنس ہے اس کے اندر ایک بینک کو اپنے کسٹمر کے متعلق میکسیمم ریلیونٹ اور کرنٹ انفارمیشن ہونی چاہیے اس کے لیے ظاہر ہے جو ڈیٹا بیس ہے کسٹمر کا اس کے متعلق جو اور انفارمیشن ہے جو اس کی پریفرنسز کو اس کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں جس کے حوالے سے پھر کسٹمر کے لیے بینکس نئے پروڈکٹس ڈیولپ کر سکے تو اس میں جو ڈیٹا بیس کی جو کانٹینٹس ہیں ان کی جو کوالٹی ہے وہ بہت اہم ہو جاتی ہے اور اس میں جتنی انفارمیشن ہے اس میں یہ کہ لائف سٹیج کے جس سے ہم بات کرتے ہیں سائیکلز ہیں اس کی اہمیت ہے اور یہ جو ڈیٹا بیس ہے جو آپ کہہ لیں کہ یہ پھر ہیلپ کرتا ہے ایک بینک کو کہ جو وہ اپنے کسٹمر کو کراس سیل کر سکے اپ سیل کر سکے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے اور جو کمپیٹیو ایڈوانٹیج کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ کس حد تک ایک کنزیومر بینکنگ پرووائڈ کرنے والا ادارہ maximum share of the wallet رہ رہا ہے اپنے کنزیومر کا اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک وہ کسٹمر جو مختلف پروڈکٹس یوز کر رہا ہے ایک بینک کے اس کے لیے سوئچ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا تو بینکوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسٹمرس کو زیادہ سے زیادہ سروسز اور پروڈکٹس میں انگیج کریں تاکہ ان کے لیے اپرچونیٹیز اگر المنیٹ نہیں ہو سکتی تو کم ہو جائیں کہ وہ کسی کمپیٹیٹر کی طرف رخ کریں تو نو یور کسٹمر کا جو جو کمرشل اور بزنس آسپیکٹ یہی ہے کہ آپ جو ڈیٹا بنائیں اور اس کے ڈیٹا کو اپڈیٹ رکھیں اس کو کلینز کریں اور اس میں جو انفارمیشن فیڈ ان کریں جو ان پٹ دیں وہ آپ کو ہیلپ کرے on a real time basis on a ongoing basis to determine the needs of the customer next جو ایمرجنگ ایشو ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کا یہ اگر یہ اس کو اوور امفسائز نہ سمجھا جائے ٹیکنالوجی ایک اہم ایلیمنٹ ہے کنزیومر بینکنگ میں اس لیے کہ والیوم بزنس میں جو ریپیٹیو جابس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسکیل سینسٹیو جس کو کہتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کی آپ ہیلپ نہیں لیں گے اور کام اگر خاص طور پہ پروسیسنگ کے حوالے سے اگر مینول ہوگا تو it will ultimately affect the efficiency of the operations اور اس میں سروس ریٹریٹ ہونے کے سروس ایڈورسلی افیکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو ٹیکنالوجی کا استعمال اہم ہے لیکن جیسے کہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے اس میں جو اگر ہم ایک ٹیکنالوجی کو اپلائی کر رہے ہیں اس کو اس کی جو ضرورت ہے جو اس کی اہمیت ہے وہ کس حد تک ہے اس میں جب لون پروسیسنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور سسٹم کو انٹیگریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ٹیکنالوجی کے کانٹیکس میں اہم ہو جاتی ہیں اس میں پھر یہ ہے کہ جو پروڈکٹس کی جو چینل کی جو انٹر کنیکٹیوٹی ہے یہ بھی ہم اچیو کرتے ہیں with the help of technology اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو کسٹمر کو سروسز دی جاتی ہیں اس میں جو ٹیکنالوجی انوالو کی جاتی ہے وہ کس حد تک یوزر uh, فرینڈلی ہے اس میں اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں مختلف سٹیجز ہوتے ہیں اور ایک بینک کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن کے بعد اس کے جو ریزلٹس آنے کا جو ہے ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے پاکستان میں ایک میجر انٹرنیشنل بینک نے کریڈٹ کارڈ ایشو کیے اور ظاہر ہے انہوں نے ان کے پاس بہت اس وقت کے حوالے سے ہائی ٹیکنالوجی اویلیبل تھی اور ان کے پاس سارے آپ کہہ لیں کہ وہ تھے چیزیں جو کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کو ایچ دے رہے تھے پھر بھی اس بینک کو بہت اچھا لگا کریڈٹ کارڈ کو ایکچولی پروفیٹیبل بنانے میں وجہ یہ تھی کہ جو ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن تھی اس کی امپلیمنٹیشن تھی وہ ظاہر ہے اس کو جس طرح وہ چاہ رہے تھے اور جتنی جلدی اس کو ریٹرن لانا چاہ رہے تھے وہ ان کو نہیں ملا تو یہ ایک کانکریٹ پاکستان کے کیس میں اگزامپل ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ ٹیکنالوجی کی اپلیکیشنس کو کس طرح آپٹومائز کیا جائے اس کے بعد جب پورٹ فولیو گرو کرتا ہے اس کے بعد ٹیکنالوجی سپورٹ جیسے کہا گیا ہے ضروری ہو جاتی ہے اور اس کے اس میں ایڈیکویسی بہت ضرورت ہے ضروری ہے کہ ایڈوکیٹ ہونی چاہیے اس کے اندر کہیں کسی قسم کا گیپ نہیں ہونا چاہیے اس میں جو ہے ہیوج والوم کو ہینڈل کرنے کی ہم بات پہلے ہی کر چکے ہیں اور یہ کیپیبلٹیز آ رہے ایکچولی مینولی ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتی اس حوالے سے جو ایشوز سامنے آتے ہیں وہ لیک آف کنیکٹیوٹی ہے اسٹینڈ لون ماڈلز ہیں اور ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ جی یہ کسی فلاں برانچ کا کسٹمر ہے کانسیپٹ یہ ہے جب ہم integrated view of the customer کی بات کرتے ہیں customer of the bank is a customer of the bank it should not matter کہ whether he or she is operating an account with X branch branch or Y اس کے ساتھ ساتھ جو چینلس کی کوآڈینیشن ہے وہ ضروری ہے کسٹمر پروفائلنگ کا ایلیمنٹ جو ہے ٹیکنالوجی کے ہیلپ سے یہ ظاہر ہے اس چیز کو بھی ٹیکل کیا جاتا ہے اس کے بعد جو آئی ٹی کے انیشیٹوز ہیں اس میں سی آئی ایس ہے کسٹمر انفارمیشن سسٹم ہے سی آر ایم ہے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے اور مختلف اس کے off the shelf software بھی ملتے ہیں اور ان ہاؤس بھی بینکس تیار کرتے ہیں جو کہ بینک کو ہیلپ کرتے ہیں اوور آل کانٹیکس میں اپنے اس جو کسٹمر سروس کو امپروو کرنے کے لیے کسٹمر کے نیڈس کو میٹ کرنے کے لیے اور پرو ایکٹیولی کسٹمر کے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں ہم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ technology has to be considered as an accelerator as a enabler وہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی سارے مسائل کا حل ٹیکنالوجی میں ہے that is a flawed concept تو ایک بینک کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں یہ ایک پیراڈاکسیکل اپروچ ہے کہ جہاں ایک طرف بینک نے بغیر سوچے سمجھے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کرنا دوسری طرف کوئی ایسی اپلیکیشنس جس میں بینک سمجھتا ہے کہ اس کی اڈاپٹیشن سے it will provide them a pioneer position in the competition ظاہر ہے جس میں اس کی سروسز جو ہوں امپروو ہو جائیں گی اس کے پروڈکٹس کی ڈلیوری امپروو ہو جائے گی اور یہ آسپیکٹ جو ہے اس کو ظاہر ہے اس کو دیکھنے چاہیے یہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے سلیڈ میں نظر آ رہا ہے کہ it should act like a true charge کہ جو ہم نے ایک کانسیپٹ اکثر فلائی ویل کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی فلائی ویل جب الٹیمیٹلی اپنے فل اسپیڈ سے آتا ہے تو it takes off with a great speed تو جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ سارے مسائل کا حل نہیں ہے technology obviously it subservient to a basic business strategy the basic business model and the operating model it is in a way جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا این انبلر جو یہ ہیلپ فل ہوتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے بینک کے آپریشنس کو اس کے بعد جو ہم نے کی چیلنجز یا ایشوز کی بات کی ہے وہ آرگنائزیشن الائنمنٹ کا ہے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ کنزیومر بینکنگ میں جو گولز ہیں آبجیکٹیو ہیں یا جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس حوالے سے ان کے جو ایفرٹس ہیں ان کے جو ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ ہے ان میں الائنمنٹ ہے یا نہیں کئی لوگ کراس پرپزز پہ کام تو نہیں کر رہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہے گولز کی اور آبجیکٹیوس کی اس لیے کہ یہاں دیکھا گیا ہے کہ اکثر جب بینکوں نے کنزیومر بینکنگ کا سیگمنٹ شروع کیا اور ایکٹیولی کنزیومر بینکنگ میں آئے تو لوگ کسی حد تک الائن نہیں تھے ان کا مائنڈ سیٹ ابھی وہی جس میں وہ لوگ ڈیل کر رہے تھے کمرشل کسٹمر کے ساتھ کارپوریٹ کسٹمر کے ساتھ کمپنیز کے ساتھ تو جب ان کو انڈیویجول سے ڈیل کرنے کا وقت آیا تو there was a gap in their skills and in their knowledge اس میں یہ ہے کہ جو اسٹرکچر ہے آپریٹنگ ماڈل ہے جو بزنس ماڈل ہے اس کو اکارڈنگلی جو ہے اپڈیٹ ہونا چاہیے اس میں فنڈامنٹل چینجز آنے چاہیے تاکہ یہ جو الائنمنٹ ہے اس کو کیا جائے اس کے بعد جو ہے اس حوالے سے آرگنائزیشنل جو کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ریسورسز ہیں بینک کے in terms of I T in terms of staff جب ہم نے بزنس ماڈل میں بات کی تھی اسٹریٹجک ایسیٹس کی کور کمپیٹنسیز کی کور پروسیسز کی اور دوسرے ریسورسز کی تو ان کے آپس میں الائنمنٹ ہونی چاہیے تو یہ ایک اوور آل آرگنائزیشن الائنمنٹ کا ایک اہم ایریا ہے اسی طرح تو جو الائنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس میں ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہم یہ چاہ کے اس میں جا کے اس کو ڈسکس کریں گے کہ اسٹاف کو ہم کس حد تک اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے اسکلس کے والے سے انسینٹیوس کے والے سے پھر ایک جو اہم ایریا ہے کنزیومر بینکنگ میں وہ مارکیٹنگ ابھی تک دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کنزیومر بینکنگ کا جو فوکس نہیں تھا بینکوں پہ تو بینکوں کے ڈیڈیکیٹڈ یا فل فلیج مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ نہیں تھے ایک سارٹ آف پبلسٹی ڈپارٹمنٹس تھے اب ضرورت اس چیز کی محسوس کی جا رہی ہے ایک فل فلیجڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہو جو کہ کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس کو اور ان کی سروسز کو مارکیٹ کرے اس میں پھر برانڈ کی مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے اور اس میں دوسرے ایریاز جو کہ ظاہر ہے outside the scope of this particular subject ہے آپ نے مارکیٹنگ میں پڑھا ہوگا کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے جو رولز ہیں رسپانسبلٹیز ہیں وہ یہاں مزید اہمیت اختیار کر گئے ہیں اور as compare to what the previous areas in which bank for focusing like commercial banking and investment banking and corporate banking اس میں یہ ہے کہ وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مینوفیکچررز ہیں ڈسٹریبیوٹرز ہیں بلڈرس کے ساتھ الائنس ڈیولپ کرے گا اور جو بینکنگ کے جو پروڈکٹس ہیں ان سروسز کو ان کی پروموشن کے لیے کام کرے گا اس میں جو ہے ایک عام طور سے وہ ہے کہ جو بینکس جو ہیں وہ کسٹمر فرینڈلی نہیں ہوتے ان کی اپروچ ہوتی ہے تو یہ جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس حوالے سے اس پرسیپشن کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کرے گا اب ہم پروڈکٹ انوویشن کی طرف آتے ہیں یہ ایریا اہم ہے اور جو کمپٹیشن کے تقاضے ہیں کہ آئے دن نئے نئے پروڈکٹس مارکیٹ میں آتے ہیں اور وہ بینک وہ آرگنائزیشن جو اس میں لیڈ لیتا ہے اس کو ظاہر ہے پھر الٹیمیٹلی ریزلٹس کے حوالے سے پرفارمنس کے حوالے سے اس کو اس کو ایڈوانٹیج ملتا ہے product innovation again should not be for the sake of innovation اس میں جیسے کہا گیا ہے کہ ناولٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جیسے ایک فیمس پیٹر ڈرکر کی کتاب تھی management challenges for twenty first century اس میں یہ جو پیٹر ڈرکر آپ سب کو پتا ہے کہ مینجمنٹ گرو ہے اس نے اس چیز کو انفسائز کیا تھا کہ مینجمنٹ کو ہم نے انوویشن کو ہم نے for the sake of innovation نہیں لینا بلکہ کیا اس انوویشن سے کسٹمر کو ایڈڈ ویلیو ملتی ہے یا نہیں چاہے وہ انوویشن جیسے ہم کہتے ہیں پروڈکٹس میں ہو سروسز میں ہو آپریشن آپریٹنگ ماڈلز میں ہو یا بزنس ماڈل میں ہو تو اس انوویشن uh, کے ایلیمنٹ کو اس آسپیکٹ کو اس حوالے سے دیکھنا ہے اس میں ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ کیا ہمارے جو موجودہ پروڈکٹس uh, ہیں سروسز ہیں کبھی ڈیٹ تو نہیں ہو گئے کنٹینیوس بیسس کے اوپر آپ نے اس کو مارکیٹ uh, سے فیڈ بیک لے کے اپڈیٹ کرنا ہے اگر وہ آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہیں تو اس کی جگہ نئے پروڈکٹس آنے چاہئیں اور پروڈکٹ انوویشن کے حوالے سے دنیا میں جو کمپنیاں ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جن کو ایڈوانٹیج ہے اور انہوں نے لیڈ لی ہوئی اپنی گیون انڈسٹری میں وہ یہ ہے کہ ان کے موجودہ پروڈکٹس کی جو لائف سائیکل ہوتا ہے اس کے ختم ہونے سے بہت پہلے وہ اپنی ریسرچ اپنی ڈیولپمنٹ کو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ بجائے جب ان کا یہ پروڈکٹ اپنی لائف ختم کرے اور اس کی جگہ کوئی کمپٹیٹر کا پروڈکٹ آئے تو وہ کمپنی کے خود اپنے پروڈکٹ سروسز اس کی جگہ لے لیں جس کو ہم کانسیپٹ کہتے ہیں to cannibalize their own product and services تو یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ایک گون آرگنائزیشن ایک گون انسٹیٹیوشن پرو ایکٹیو ہے مستقل ریسرچ کر رہا ہے مارکیٹ سے فیڈ بیک لے رہا ہے اور کسٹمر کی نیڈس کو اور ان کی ضروریات کو ریکوائرمنٹس کو اسی حوالے سے اسیس کر رہا ہے اور اسی حوالے سے اس کے لیے جو سولوشنز ہیں وہ ڈیولپ کر رہا ہے pricing of the product again a very key area اور جو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں تھوڑا سا انڈیکیٹ کیا تھا یہ ایک کنٹینشیس ایشو بھی ہے کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو کنزیومر پروڈکٹس کے جو حوالے سے جو کسٹمرز ہیں بینکس کے وہ زیادہ تر اس تاثر کا شکار رہتے ہیں کہ بینکس شاید ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے پرائسنگ جو ان کو بتائی جاتی ہے اس کے اندر ہڈن چارجز ہوتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ فائن پرنٹ ہوتا ہے اور ان کو پوری طرح بتایا نہیں جاتا اور پھر اس کے بعد جب ان کے پاس اسٹیٹمنٹس آتی ہیں یا ان کے پاس سمری آتی ہے چارجز کی تو ایک طرح سے ان کو سرپرائز ملتا ہے سرپرائز ایلیمنٹ ہوتا ہے which ultimately leads to conflict lot of negotiation bargaining اور پھر وہ یہ سلسلہ ایک جو کہ بینکس کی ریسورسز کو انوالو کر لیتا ہے اور اس میں ریگولیٹری باڈیز انوالو آ جاتی ہیں اسٹیٹ بینک آ جاتا ہے بینکنگ امبنس آ جاتا ہے تو پرائسنگ کے ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے بینک اس چیز کی کوشش کریں کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے پرائسنگ ٹائم لاج نہیں ہونے چاہیے کسٹمر کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا پے کر رہا ہے اور کس وقت پے کر رہا ہے اور پرائسنگ جو اسٹریٹجی ہے بینک کی وہ کسٹمر کو کلیئر ہونی چاہیے پروسیس چینج یہ اگین ایریا جو ہے ہم بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں اور چونکہ بار بار بتایا گیا ہے کہ یہ اسکیل سینسٹیو انڈسٹری ہے کنزیومر بینکنگ کی تو پروسیسز کی ری انجینئرنگ کی ضرورت ہے there has to be a fundamental shift in the processes جو کہ اس ماس مارکیٹ کو اس ماس سیگمنٹ کو اسی حوالے سے اٹینڈ کریں اور پروسیسز کسٹمر فرینڈلی ہونے چاہیے اس کا جو پروسیسز کی جو ری انجینئرنگ ہے وہ اس طرح ڈیولپ ہونی چاہیے اس پروسیس کو اس طرح لینا چاہیے کہ کیا ہم اپنے فائدے کے لیے تو نہیں کر رہے بلکہ کیا اس میں کسٹمرس کے لیے کیا کیا سہولتیں آئیں گی جب کسٹمر انٹریکٹ کرے گا کسی چینل سے چاہے وہ اے ٹی ایم ہو کال سینٹر ہو فون بینکنگ ہو ویب بینکنگ ہو یا برانچ ہو پروسیسز ایسے ہونے چاہیے کہ کسٹمر کمفرٹیبل فیل کرے اس کا جو کنوینئنس کا ایلیمنٹ ہے it should be on a higher level اور اس میں جو مختلف ٹچ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کا کانسیپٹ ہے کہ جہاں جہاں کسٹمر انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کو جو ایکسپیرئنس وہاں پر آتا ہے پروسیسز کی وجہ سے کیا وہ کمبرسم تو نہیں ہے کہیں کسٹمر اریٹیٹ تو نہیں فیل کر رہا تو یہ پروسیسز کا جو ایک کانسیپٹ ہے پروسیسز چینج کا چینج تو آئے گا آپ پرانے پروسیسز کو لے کے نہیں چل سکتے اب یہ کہیں کہ جی آپ نے ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کر دی تو پروسیسز خود بخود امپروو ہو جائیں گے یہ تاثر غلط ہے انفیشنسیز کو آپ ٹیکنالوجی کی مدد سے ایفیشنسیز میں نہیں بدل سکتے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو فنڈامنٹل شفٹ ہے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے مائنڈ سیٹ میں لوگوں کے اپروچ میں اس کو لانے کی ضرورت ہے اس میں پھر جو پروسیسز ہیں ان ٹرمز آف سمپلسٹی جب ہم ڈاکومنٹیشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ کنزیومر بینکنگ ایک ایسا ایریا ہے جس میں لوڈ آف ڈاکومنٹس انوالو ہوتے ہیں چاہے وہ لونز کے ہوں یا اور مارگیجز کے ہوں آٹو لونز کے ہوں یا پرسنل لونز کے ہوں تو جب یہ ڈاکومنٹیشنز کی بات آتی ہے تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی جو فارمیٹ ہے ان کی جو پریزنٹیشن ہے اس کے جو فلفلمنٹ کے جو پروسیسز ہیں وہ کس حد تک کسٹمر کے لیے سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں کہیں ان کی ڈیٹیل اتنی زیادہ تو نہیں ہے کہ ان کی ڈیٹیل اس حد تک کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے کہ کسٹمر اریٹیٹ فیل کرے اور وہ اسی وقت اگر اس پروسیسز میں الجھ کے رہ جائے گا تو اس کے بعد اگر اس کو جو پروڈکٹ اور سروسز آفر آئیں ہوں گی تو اس کی جو ریئل ایڈوانٹیج ہے یا ریئل بینیفٹ ہے وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکے گا اور بینک جو ہے ایک سارٹ آف جو ایک ایج لوز کر جائے گا ایچ آر کے ایشوز اہم ہیں اور یہ ایک وہ ایریا ہے جس کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا اور چاہے وہ کنزیومر بینکنگ ہو یا کوئی اور سیکٹر ہو دیکھا یہ کیا ہے کہ ایچ آر کے جو اسکلس اور رسپانسبلٹیز ہیں ہم نے جیسے تھوڑا سا پہلے آپ کو بتایا اس نئے کنزیومر بینکنگ کے تقاضوں کو کس حد تک فلفل کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو فرنٹ لائن اسٹاف ہے جو ڈائریکٹ کسٹمر سے انٹریکٹ کرتا ہے ان کی ٹریننگ ان کی گرومنگ ان کی بیہیویئر ان کا ایٹیکیٹس ان کا ایٹیچیوڈ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بیک آفس میں لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں ان کی ضرورت ہے کہ آپ نے ان کو کس حد تک ٹرینڈ کیا ہے چاہے وہ کسٹمر کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کر رہے لیکن وہ کس حد تک سپورٹ دے رہے ہیں اپنے فرنٹ اسٹاف کو تو یہ بھی ایک اہم ایریا ہے اور اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ جو بینکس ہیں اپنے اسٹاف کو پراپرلی ٹرینڈ کریں اور ان کو وہ ریکوائرڈ اسکلس اور ریکوائرڈ ان کو جو نالج ہے جو اس حوالے سے چاہیے اس کو پرووائڈ کریں اس میں ظاہر ہے کہ ایک بیسک ایٹیچیوڈ میں چینج لانے کی ضرورت ہے جو کہتے ہیں نا کہ can do instead of can't do والی بات کہ آپ کر سکتے ہیں اور اس میں یونیورسل ٹیلر کا کانسیپٹ ہے کہ جو اگر برانچ میں ایک کاؤنٹر پہ جو آفیسر ہے وہ صرف کیش لینے اور دینے میں انوالو نہیں ہے بلکہ وہ دوسری ایکٹیویٹیز بھی ہیں جس میں اگر کوئی ریمیٹنس انوالو ہے یا کوئی اور انفارمیشن لینی ہے تو وہ جو یونیورسل ٹیلر ہے وہ ملٹائی ٹاسک کا جس میں کانسیپٹ ہے کہ ایک ہی ون ونڈو آپریشن کے حوالے سے کانٹیکسٹ میں کسٹمر کو سروس مل رہی ہے جو کہ الٹیمیٹلی ایک پازیٹیو ایکسپیرینس کی طرف لے کے جاتے ہیں اس میں یہ کہ جو پروڈکٹس کی نالج اور جو پروسیسز کی نالج ہے ان کا ہونا ضروری ہے تاکہ جو بیہیویئرل ماڈل ہے اکارڈنگلی وہ کسٹمر کے نیڈس کے متعلق ہوں جو ایک اور ساتھ ساتھ جو ایچ آر پالیسیز کے کانٹیکس میں آتا ہے the compensation and reward policies of the bank یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہی الٹیمیٹلی انسینٹیوز جو ہوتے ہیں ایک اسٹاف کی پرفارمنس کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ وہ اسٹاف اگر آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کی پرفارمنس کے جو اپنے اسٹینڈرڈس ڈیفائن کیے ہیں ڈیوائس کیے ہیں اگر وہ ان کو میٹ کر رہا ہے یا ایکسیڈ کر رہا ہے تو کیا اس کے اگینسٹ جو اس کو انسینٹو دیا گیا ہے جو اس کا کمپنسیشن کا پیکج ہے وہ اتنا یوزفل ہے اتنا افیکٹو ہے کہ وہ ان ریکوائرمنٹس کو اسٹینڈرڈس کو بینچ مارکس کو میٹ کر رہا ہے اس میں یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ فرنٹ اسٹاف کی بات کی کہ اس میں یوتھ فل اور ینگ اسٹاف کو ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا تاثر دیں اور اس میں ساتھ ساتھ جو کسٹمر سے خاص طور پہ انٹریکٹ کر رہا ہے اس کا جو ایک پرانا ایک تاثر تھا کہ they are sort of clerk doing the repetitive jobs سر جھکا کے کام میں لگے ہوئے ہیں نہیں اب وہ کانسیپٹ چینج ہونا چاہیے اٹ از لائک دیٹ کہ they are a solution providers they are there to help out the customers to extend the helping hand to make them feel comfortable while dealing with the banks اس میں دیکھیے یہ جو ایک کانسیپٹ ہے ایک بہت مشہور کتاب ہے گڈ ٹو گریٹ اس میں یہ بتایا گیا ہے پوری ریسرچ پانچ سال کی اسٹڈی ہوئی تھی اور ایک گیارہ کمپنیوں اس میں سلیکٹ ہوئی تھیں اور ان کے مختلف ایٹریبیوٹس اس کے اندر بتائے گئے تھے اور اس کا آتھر جم کالنز ہے جو کہ اگین بہت مشہور مینجمنٹ رائٹر اور مینجمنٹ تھنکر ہے اس میں پیپل کے حوالے سے لوگوں کے حوالے سے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو امپورٹنٹ ویژن سے پہلے اور اسٹریٹجی سے پہلے اہم چیز ہے وہ ہے لوگ رائٹ پرسن اچھا رائٹ پرسن بھی ہونا ضروری نہیں وہ کہتا ہے کہ they get the right people on the bus یہ ایک ٹرمنالوجی اس نے استعمال کی move the wrong people off usher the right people to the right seat determine where to drive یہ اس نے ایک انالوجی uh, ڈیولپ کی ہے کہ اگر بس ہے جس کے اندر آپ نے پیسنجرس بٹھانے ہیں اور اس کو اپنی منزل کی طرف لے کے جانا ہے کیا وہ پیسنجرس صحیح ہیں وہ بھی صحیح سیٹوں پر بیٹھے ہیں اور جو پیسنجرز آپ لے جانا نہیں چاہتے جن کو آپ نے انفارچونیٹلی ایک ٹف ڈیسیجنس لینے ہیں you make them go off the bus H R کے والے سے یہ ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے اور اکثر لوگ اس ایریا کو اوائڈ کرتے ہیں نگلیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے نان پرفارمنگ انفارچونیٹلی کوئی اسٹاف ہے اس کو اگر آپ نے ریموو کرنا ہے یا آپ نے اس کو ایک روڈ ورڈ ہے فائر کرنا ہے تو یہ ڈیسیجن لیتے ہوئے لوگ ہچکچاتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کسی اور پہ ڈیل دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی ایک کو فائر کرنے کا ایشو نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جو کمپنی ہے جو ادارہ ہے کسی نان پرفارمنٹ کی وجہ سے سفر کر رہا ہے اور اس کے لیے باقی لوگ سفر ہو رہے ہیں تو اس کا جو ڈیسیجن ہے جو ٹف ڈیسیجن ہے ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے لینا اوور آل eh, لوگوں کے انٹرسٹ میں اوور آل ادارے کے انٹرسٹ میں ضروری ہو جاتا ہے اب جو ایریا ہے وہ ہے رورل اورینٹیشن کا یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بینکس ہیں in a country like Pakistan even ہماری نیبرنگ کنٹری کی بھی مثال اگر لیں انڈیا کی جن کے ڈیموگرافکس ہیں جن کا جو پاپولیشن کا جو سیٹ اپ ہے وہ ہماری طرح کا ہے کہ کنزیومر بینکنگ کی کنسنٹریشن ہے میجر سٹیز میں اگر پاکستان کی آپ مثال لیں تو کراچی لاہور اسلام آباد یا اس کے بعد تھوڑے اور میجر سٹیز پشاور ملتان سیالکوٹ حیدرآباد آ جاتے ہیں اب یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ جو ان ٹیپ پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں رولر پاپولیشن کا کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے اس کو کس طرح ٹیپ کیا جائے یہ ایک بہت جسے کہنا چاہیے نا اس سے ہڈن ٹریجر ٹریجر اور اگر جو بینکس اس میں لیڈ لیں گے اس کا ظاہر ان کو بینیفٹ ملے گا اس میں جو ملٹا نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے ایک بہت پائنیئر رول پلے کیا ہے there are companies in our country جو کہ فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس بناتی ہیں انہوں نے رورل ایریاز میں جا کے ادر دین بگ سٹیز اپنے پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کیا انہوں نے ظاہر ہے جو وہاں کے رورل ایریاز کے جو آپ کہہ لیں گاؤں کے قصبوں کے جو مارکیٹ کے تقاضے تھے ان کے حساب سے اپنے پروڈکٹس کو پیکج کیا ان کی ڈیلیوری کا انتظام کیا اس کو کس طرح پروموٹ کیا اور انہوں نے اس کانٹیکس میں بہت سکسیس حاصل کی تو بینکوں کو ان سے لیڈ لینی چاہیے ہم جو وہ لوگ انوالو ہیں کنزیومر بینکنگ کی پروڈکٹس اینڈ سروسز کو ڈیلیور کرنے میں ان کو اس ایریا کی طرف توجہ دینی چاہیے یہاں ظاہر ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ جب کسٹمر کو سرو کرنے کے حوالے سے جب آپ وائڈر اس میں جائیں گے تو اس کا بینیفٹ آپ کی باٹم لائن میں ملے گا اور ہاں جو شروع میں ہم نے ڈس ایڈوانٹیج کی بات کی تھی کہ ٹیکنالوجی تو ایک بینک نے اڈاپٹ کر لی ہے ٹیکنالوجی کو ایکوائر کر لیا ہے لیکن اس کا فل بینیفٹ اس لیے نہیں مل رہا کہ کسٹمر بیس ابھی چھوٹی ہے نیرو ہے تو جب آپ رورل پاپولیشن کو ٹارگیٹ کریں گے تو وہ آپ کا ٹیکنالوجی کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس کے اندر ظاہر ہے ایک مزید ویٹ آ جائے گا اور آپ کو ظاہر ہے وہ ان یوٹیلائزڈ جو کہ ریسورس ہے اس کے آپ وہ کریں گے تو خاص طور پہ اس وقت کچھ پاکستان میں جو بینکس ہیں جن کا بہت وائڈ برانچ کا نیٹ ورک ہے اور رورل ایریاز میں بھی آپریٹ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے اس نیٹ ورک کو استعمال کریں اور جو رورل ایریا کی پاپولیشن ہے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں یہ ریسرچ اور اسٹڈیز نے پروف کیا ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس علاقوں کے لوگ بہت حد تک اویئر ہیں کہ کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں آؤٹ سائڈ ورلڈ میں یہ کہہ دینا کہ جو ایک قصبے یا گاؤں میں رہنے والا لیس انفارمڈ ہے اگر ہے بھی less informed as compare to people living in the major cities لیکن اس کا جو انفارمیشن اور اویئرنیس کا لیول پہلے کے مقابلے میں کافی بڑھ چکا ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے رولر اورینٹیشن کو بھی ایک میجر چیلنج ایمرجنگ چیلنج کے حوالے سے کنزیومر بینکنگ کو دیکھنا چاہیے اس میں دیکھیے جو ہم نے آپ سے آلریڈی بات کر لی ایف ایم سی جیز کی اور انہوں نے جو اس میں کردار ادا کیا ہے اور اس میں ریٹیل گروتھ کی ایکسپینشن کے لیے یہ ایریا اہم ہے یہ کچھ اسٹیٹس ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اس میں دیکھیے ایک کانسیپٹ ہے جو بھی ہم نے رورل اورینٹیشن کی بات کی اور جس میں جو regulatory body like State Bank بہت اہمیت دیتا ہے وہ فائنینشیل ایکسکلوژن کلاز ہے فائنینشیل ایکسکلوژن کا ایشو ہے کہ majority of the population in our country has no access to banking services تو یہ جو ایکسکلوژن ہے اتنا ہائی ہے اسی کو اگر آپ فگرس کو مد نظر رکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ as a bank growth potential کتنا زیادہ ہے یہاں یہ ایک سوشل ایشو ہے اور یہ ایک سوسائٹیکل سوسائٹی کا ایشو ہے یہ اکنامیکل ایشو ہے بینکوں کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر فائنینشیل ایکسکلوژن کے ریٹ کو اگر آپ کم کرتے ہیں تو اس کا ظاہر بینیفٹ تو سوسائٹی کو ملے گا ہے اس کا بینیفٹ بینکس کو بھی ملے گا تو بینک کی جو بزنس گروتھ کا پوٹینشیل ہے وہ سامنے آ جائے گا آپ کے سامنے اسٹیٹس ہیں کہ بیس پرسینٹ سے کم پاپولیشن کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ایکسیس ہے بینکنگ کا اور less than five million of people یعنی تین پرسینٹ آف دا پاپولیشن جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ ون سکسٹی ملین پلس ہے ان کو جو بورورس ہیں کچھ اور فگر ہے اس کو گرافیکلی دیکھیں کہ only one seventy one out of one thousand people are having deposit accounts اب آپ دیکھیے کہ یہ شرح کیا ہے ایک سو اکہتر آؤٹ آف ون تھاؤزینڈ اور اسی کے ساتھ ساتھ thirty people out of one thousand are having loan accounts تو یہ نمبرس انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ کتنی لو پینیٹریشن ہے بینکنگ سروسز کی تو جیسے جیسے یہ پینیٹریشن لیول بڑھے گا تو جہاں اس کو سوسائٹی کو فائدہ ہوگا جہاں اس میں پاپولیشن کے باقی لوگ اس نیٹ کے اندر آئیں گے تو کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے تو ظاہر ہے اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جو فائدہ ہے اور اس کی جو دوسرے ایڈوانٹیجز ہیں باٹم لائن کے حوالے سے پروفٹیبلٹی کے حوالے سے وہ بینکوں کو بھی اس کا ملے گا پھر اور دیکھیں جیسے credit to G D P ratio ہے ستائیس پرسینٹ اور یہ جو فگر ہے اگر کمپیریٹو ٹرمز میں دیکھی جائیں تو جو ہم آگے چل کے جب ایکچوئل ویو لیں گے پاکستان کی کنزیومر انڈسٹری کا اس میں یہ اور فگرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ بہت لو ہے تو جو ہمارا پیئر گروپ ہے جو ہمارے ریجن میں جو دوسرے ملک ہیں جن کے ڈیموگرافک جن کی اکانومی ہم سے ملتی جلتی ہیں اب جب ہم دیکھیں گے تو یہ بہت لو ریٹ ہے اور کنزیومر خاص طور پہ جو فائنینسنگ کا وہ ہے وہ صرف 3.9 پوائنٹ نائن پرسینٹ ہے three point nine percent obviously is a quite low figure تو یہ جو اسٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے اس نے تھوڑا سا آپ کو انڈیکیٹ کیا ہوگا کہ اگر ہم ان ایریاز کی طرف توجہ دیں ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ as a individual entity as a individual bank as an individual organisation کیا ہم اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو کس حد تک اٹینڈ کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کلیکٹو ایفرٹس کی ضرورت ہے اور چونکہ اس کو جو انڈسٹری کے ریگولیٹرز ہیں وہ بھی اہمیت دے رہے ہیں تو آپ اگر یہ ایفرٹس کریں گے تو آپ اکیلے نہیں ہوں گے اس میں آپ کے ساتھ دوسرے بھی پلیئر شامل ہوں گے اور اس میں الٹیمیٹلی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ نے اسٹینڈ لون بیسس پہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کی جو ہم نے بات کی تھی بزنس جنیرک ماڈل میں پولیشنس کی پارٹنرشپ کی تو وہ ایریاز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ مل کے کولیکٹیولی اس فائنینشیل ایکسکلوژن کو کس حد تک اس چیلنج کو اٹینڈ کر سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے اب ہم جب چیلنجز کا ہم نے ذکر کیا اب آئیے ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ اگین پاکستان کے کانٹیکس میں کہ جو پاکستان میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک جو کنزیومر بینک کا جو کمرشل بینک کا جو کنزیومر بینکنگ سیگمنٹ ہے وہ کیسے اس کے جو کی ایلیمنٹس کیا ہیں یا ڈسٹنگوش فیچرس کیا ہیں یہ کچھ آئٹمس ہیں کچھ ٹاپکس ہیں جو ہم بریفلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی بینک پاکستان میں کنزیومر بینکنگ آپریشنس کنڈکٹ کر رہا ہے تو وہ کیا کیا ایلیمنٹس ہیں وہ کیا کیا ڈسٹنگ فیچرز ہیں ٹو اسٹارٹ وتھ جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا ہے اس سے mass market scale sensitive business volume business اور اس کو بار بار بتایا گیا آپ کو کہ جو جو والیوم ہے جو سائز ہے اس کا اس کے اپنے تقاضے ہیں اور جس کو ہم کریٹیکل ماس کے کانٹیکس میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کنزیومر بینکنگ کی سروسز پروڈکٹس آفر کرنے جانا ہے تو جب تک ایک آپ certain volume of customers number of customers کو اچیو نہیں کریں گے تو وہ آپ کے آپریشنس پروفٹیبل نہیں ہوں گے you will not make money اس کے بعد یہ جو کانسیپٹ ہے اسی میں ماس مارکیٹ کے حوالے سے جب میں نے آپ کو کریٹیکل ماس کی بات کی کہ you make money on turnover اب ٹرن اوور کا کانسیپٹ یہ ہے کہ والیوم زیادہ ہوگا اس میں اگر جو آپ کا ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن اگر لو بھی ہے پھر بھی ٹرن اوور کی وجہ سے آپ یو ول میک منی تو یہ ایک کی ڈسٹنگویشنگ ایلیمنٹ ہے کنزیومر بینکنگ کا اور جب ہم ڈسٹنگوشنگ کی بات کرتے ہیں as compare to other segments of the banking like corporate commercial اور انویسٹمنٹ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنزیومر بینکنگ میں جو پروسیجرز ہوتے ہیں پروسیسز وہ اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں اور ظاہر ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ چونکہ ایک والیوم ہے اور اگر اسٹینڈرڈائز نہیں ہوں گے پروسیسز اور پروسیجرز میں leads to complexities and complication تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا آپ کے ساتھ کہ اپ فرنٹ آؤٹ لے بہت ہوتا ہے کنزیومر پروڈکٹس کو ڈیزائن کرنے میں ڈیولپ کرنے میں مارکیٹ کرنے میں ڈسٹریبیوٹ کرنے میں اور ڈلیور کرنے میں دیر از اے ہیوج آؤٹ لے اور uh, ظاہر ہے بینک کو پہلے اپنے آپ کو کمٹ کرنا پڑتا ہے in terms of capital investment اور یہی ایک جب ہم نے چیلنجز میں ایک چیز ڈسکس کی تھی اور پاکستان میں بھی یہ ایشو بینکس فیس کر رہے ہیں کہ جب وہ اس چیزوں کو ہیوج آؤٹ لے جس میں ٹائم بھی انوالو ہوتا ہے کہ جب الٹیمیٹلی مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں تو جو انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اس کے حوالے سے اب ضرورت ہے کہ ان کو ریکوپ کیا جائے in the earliest possible time کیونکہ ایک فائنانس اور اکاؤنٹس کا بیسک پرنسپل ہے کہ آپ کا پے بیک پیریڈ جو ہے وہ کتنا ہے ظاہر ہے کہ جب یہ چیز آپ ڈٹرمن کریں گے اور اس چیز کا آپ کے سامنے کلیئر گول ہوگا پھر ہی آپ اپنے آپریشن کو پروفیٹیبل بنا سکیں گے اور as a general rule as well کوئی بھی اور ایریا ہو بزنس کا کہ جس کے اندر انیشیل انویسٹمنٹ کا جو پے بیک پیریڈ ہے اور ان کا جو آپ کہہ لیں کہ کانسیپٹ ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو کا تو وہ یہاں ظاہر اپلیکیبل ہوتا ہے کہ اس انویسٹمنٹ پہ بینک کی net present value value positive کب بینک کو اچیو ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور سیگمنٹس کی طرح اسٹیٹ بینک نے کوئی اپنے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے جو گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں اس کو ایڈیئر کرنا بھی بہت ضروری ہے یہ ہم آگے چل کر تھوڑا سا اس میں تفصیل سے ذکر کریں گے لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ کنزیومر بینکنگ بھی اتنا ہی اسٹیٹ بینک کے پوائنٹ آف ویو سے ریگولیٹری فوکس میں ہے جس طرح دوسرے ایریاز ہیں اس کے بعد اس کے لیے سپریٹ سیٹ اپ ہوتے ہیں بینکوں کے اندر functions like recovery collection litigation وغیرہ کیونکہ جو ایریاز ہیں لونز کے جس کے اندر پرابلمز آ جاتی ہیں جو نان پرفارمنگ ہوتے ہیں ان کی ریکوری کرنا ان کو یہ ایک ظاہر ہے جب تک اس کے لیے ایک اسپیشل ارینجمنٹس نہیں ہوں گے اور اگر وہی کام جو دوسرے سیلز یا سروس والے کریں گے ان کے ذمے لگا دیا جائے گا تو الٹیمیٹلی وہ تھرڈ پارٹیز ول سفر ان دا سینس کہ اس کا افیکٹ کسٹمرس پہ بھی جائے گا اور اس کا افیکٹ بینک کے اوپر بھی آئے گا تو اس کے لیے ایک سیپریٹ ارینجمنٹ اسپیشل ارینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ فیچر ہے وہ ہے ملٹیپل چینلس کا کال سینٹرز ہیں جس میں اور جو ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اس کے اندر بینکس ظاہر ہے مختلف چینلس کے ذریعے اپنی سروسز اور پروڈکٹس ڈلیور کرتے ہیں جس میں برانچز زیادہ پرومیننٹ ہیں ابھی پاکستان میں لیکن جب ہم نے آپ کو شروع میں سروے کے ریزلٹس بتائے تھے تو یہ رجحان پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ بینک برانچز جو برکس اینڈ موٹرس کی ہیں جس کے اندر ایک ہیوی کیپٹل انویسٹمنٹ انوالو ہوتی ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کیا جائے اور ٹیکنالوجی جو کہ موجودہ اویلیبل ہے جس میں انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اس کو فلی یوٹیلائز کیا جائے اس میں ایک اہم چیز ہے کہ جو شاید عام آدمی کو اس کا نہیں پتہ ہوتا کہ جو کال سینٹرز ہیں ان کے اندر جب ایک کسٹمر بینک کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے کوئی انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے یا کوئی اور کوئری کر رہا ہوتا ہے یا کوئی ٹرانزیکشن کر رہا ہوتا ہے وہ فیچر ہے اس کا جو کہ اس میں مختلف ہے وہ ریکارڈڈ لائنس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے لائنس میں گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے جو کل کو ایز اے ایویڈینس یوز ہو سکتی ہے کہ کسٹمر کل کو کہہ دے کہ جی میں نے تو یہ نہیں کہا تھا یا بینکر یہ کہہ دے تو بہت پارٹیز کو اور یہ باقاعدہ پہلے جب بینک کو آپ فون پہ اپروچ کرتے ہیں تو یہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ we are talking on recorded lines ظاہر ہے اس کا پھر ایک تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ کوشن کا بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے اس میں کوئی ایس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرنی کیونکہ آپ کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہ ایک اہم اور امپورٹنٹ فیچر ہے کنزیومر بینکنگ کی مختلف جو فیسلٹیز کہہ لیں یا مختلف ٹیکنیکس کہہ لیں یہ ہیلپ کرتی ہیں اس لیے کہ سینسیٹیوٹی انوالو ہوتی ہے اس کے اندر کہ بعض دفعہ کسٹمر نے یا آپ نے کوئی بات غلط سنی یا مختلف سنی تو اس کا ریپرکشنز ہو سکتا ہے تو ریکارڈڈ لائن کی وجہ سے بینک اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس گفتگو کو اگر ضرورت پڑے تو اس کے اندر اگر کسی ایمبیگوٹی یا اس کو دور کر سکے اس کے بعد یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کسٹمر ٹچ پوائنٹ کا کہ جو کنزیومر بینک کے کسٹمرز ہیں وہ کہاں کہاں انٹریکٹ کرتے ہیں بینک کے ساتھ اے ٹی ایم مشین ہے گیم برانچ ہے یا کال سینٹرز میں فون کے ذریعے یا فون بینکنگ ہے یا انٹرنیٹ بینک یہ جو ایکسپیرینس ہے ٹچ پوائنٹ کا یہ بہت اہم ہے اس میں کوشش تو ایک تو یہ ہونی چاہیے کہ مینیمائز ہونے چاہیے ٹچ ٹچ پوائنٹس اور جو بھی ٹچ پوائنٹ جس سے کسٹمر انٹریکٹ کر رہا ہے بینک کے ساتھ اپنی چاہے مختلف جو ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ کس حوالے سے ٹچ پوائنٹ کو وہ یوز کر رہا ہے تو وہ جو پازیٹیو ایکسپیرئنس اگر جنریٹ ہو رہا ہے تو بینک کے لیے فائدہ مند ہے اور اگر خدا نہ خواصہ نگیٹو ایکسپیرئنس ہے تو یہ بھی it will lead to sort of disadvantage for the bank اس کے بعد اس کنزیومر بینکنگ سیگمنٹ کی اور جو کی ایلیمنٹ ہے کہ وہ ایکسٹرنل ایجنسیز کو ہائر کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ جابس پرفارم کرتے ہیں کہ اس کے اندر جیسے آپ کو کہا گیا کہ ڈاکومنٹیشن بہت انوالو ہے انفارمیشن بہت کسٹمر کے متعلق چاہیے ہوتی ہے تو جو انفارمیشن کا لینا ان کو ویریفائی کرنا ان کو ڈاکومنٹ کرنا پھر چاہے وہ اگر ہم لونز کی بات کر رہے ہیں چاہے آٹو لون ہو یا ہاؤزنگ لون ہو جو پروسپیکٹو آپ کا کسٹمر ہے جو پروسپیکٹو بورور ہے اس کی انکم ایسٹیمیشن کو کہ جو اس کی انکم اگر ہے تو وہ کہاں سے اس کا سورس کیا ہے اس کو بھی ویریفائی کرنا اس کو اوتھنٹیکیٹ کرنا اس کو ڈاکومنٹ کرنا تو یہ کام ظاہر ہے ایکسٹرنل ایجنسیز کرتی ہیں بینک کے اپنے ریسورسز اگر ہوں بھی تو اس کام میں اگر انوالو ہو جائیں گے تو بینک کا فوکس شفٹ ہو جائے گا تو ایکسٹرنل ایجنسیز کو ہائر کر کے ظاہر ہے ان کے جو سروس چارجز وغیرہ ہوتے ہیں وہ پہلے سے کسٹمرس کو بتائے جاتے ہیں کہ جو ہم یہ ایکسٹرنل ایجنسیز ہائر کریں ظاہر ہے اس کا بینکس کے ساتھ پراپر اگریمنٹ ہوتا ہے وہ انفارمیشن ظاہر ہے on behalf of the bank ہوتی ہے کانفیڈینشیل ہوتی ہے اور جو لی جاتی ہے اور ظاہر ہے بینک کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو ایجنسیز ہیں کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں اسی کانٹیکسٹ میں جو ہاؤزنگ کی جب لون کی بات کرتے ہیں تو پروفیشنل ویلیویٹرز ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ جا کے ایک اسپیسیفک پراپرٹی کو ویلیویٹ کرتے ہیں اور بینک کو آ کے رپورٹ دیتے ہیں بظاہر اس ویلیویشن کی بیسس پہ پھر بینک ڈسیزن لیتا ہے اور جو اگر بورور ایک پراپرٹی لینی ہے یا اس کو اگر ایگزسٹنگ پراپرٹی ہے اس کو وہ کرنا ہے تو مختلف جو ہاؤزنگ لون کے جو ایریاز ہیں اس میں اس کو پھر بینک کو ظاہر ہے ایک ڈسیزن لینے میں آسانی ہو جاتی ہے اس میں ظاہر ہے آپ نے مارکیٹنگ کے سبجیکٹ میں پڑھا ہوگا کسٹمر جو سیگمنٹیشن ہے وہی لائف سائیکل پیرامیٹرس کے حوالے سے ڈٹرمن کی جاتی ہے کہ جو کسٹمرس کے مختلف لائف کے سائیکلز ہیں اس کے حساب سے ان کی جو نیڈس ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کس طرح چینج ہوتی ہیں پروڈکٹس کو اسی حوالے سے ایک طرح سے ڈیولپ ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جاتا ہے اس میں ایک اہم ایلیمنٹ ہے ٹرانسفر پرائسنگ کا یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ود ان دا بینک اگر جو کنزیومر پروڈکٹس کی بزنس ہے کنزیومر بینکنگ بزنس میں جو پروڈکٹ سروسز کی اگر آپ نے ٹرو پروفیٹیبلٹی ڈٹرمن کرنی ہے تو آپ کو ٹرانسفر پرائسنگ کا کانسیپٹ اپلائی کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے ٹرانسفر پرائسنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ ظاہر ہے فنڈس ٹریجری سے لے رہے ہیں تو وہ فنڈس ظاہر ہے آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ کاسٹ کریں گے اس کو آپ بیس بنائیں گے وہ آپ کے لیے فنڈز فری نہیں ہے کیونکہ وہ ٹریجری ایز اے بینک اس فنڈز کو کہیں اور بھی استعمال کر سکتے انٹر بینک میں استعمال کر سکتی تھی یا وہ کمرشل بینکنگ سیکٹر کو دے سکتی تھی انویسٹمنٹ بینکنگ یا کارپوریٹ بینکنگ سیکٹر کو دے سکتی تھی اگر وہ ٹریجری آپ کو دے رہی ہے ایک سرٹن ایکس ریٹ پہ تو آپ نے اس کو اپنی پرائس میں جب بلڈ کرنا ہے کاسٹنگ میں بلڈ کرنا ہے تو یہ کانسیپٹ ہے ٹرانسفر پرائسنگ کا اور یہ ضروری ہو جاتا ہے اس لیے کہ اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ کی پرائسنگ جو ہوگی وہ ایک طرح سے فلاڈ ہو جائے گی اور آپ کا الٹیمیٹلی جو پروفٹیبلٹی کے جو رزلٹ سامنے آئیں گے وہ ان لائن نہیں ہوں گے بینک کی اوور آل اس کے ساتھ اس کے بعد یہ ایک جو ہم بار بار بات کرتے ہیں اور زیادہ بات کرتے ہیں کنزیومر بینکنگ میں صرف ایسٹ سائٹ کی ظاہر ہے یہ جو کنزیومر بینکنگ ہے یہ ڈپازٹ سائٹ پہ بھی ہے ڈپازٹ پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں اس میں جو پروڈکٹس کی انوویشن ہے بینکس کی کوشش ہے پاکستان میں کہ انہوں نے الائنسز کیے ہیں کچھ انویسٹمنٹس پروڈکٹس کچھ بینکوں نے ڈیولپ کیے ہیں انشورنس کمپنیز کے ساتھ الائنس کر کے اور دوسرے فائنینشیل سروسز پرووائڈرز ہیں تو یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ جو ڈسٹنگوشن فیچرز ہیں اس کے بعد جو کنزیومر بینکنگ کے مختلف یہاں پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں انہوں نے برانڈ افیلیشن کا جو کانسیپٹ ہے چینل پارٹنرنگ کا کہ جو کوئی نون برانڈ ہے اس کے ساتھ افیلیٹ کر کے کہ جیسے ایک مقامی بینک نے ایک ایئر لائن کمپنی کے ساتھ ایک طرح سے برانڈ افیلیشن کی انہوں نے کہا جی جو ہمارا آپ کریڈٹ کارڈ یوز کریں گے اس میں آپ کو اس ایئر لائن کو یو جب اگر آپ سفر کریں گے تو اس میں آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوگا تو this is the concept of brand affiliation اور ظاہر ہے اس میں وہی کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ پولیشن کا اور پارٹنرز کا اور سپلائر کا جو ہم نے جنیرک بزنس ماڈل میں اور اس کی الٹیمیٹلی بینیفٹ وہی ہیں کہ جو ایک نون برانڈ ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے تو جو اس نون برانڈ کے جو کنزیومرز ہیں اور اس کے جو کسٹمرز ہیں اس کو آپ کو آپ کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے تو اب اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیں کہ کسٹمر انٹرفیکس کے انٹریکشنس جو ہوتے ہیں وہ روٹین افیئرز ہوتے ہیں ایڈوائزری لائف ایونٹس اور ڈسپٹیو ایونٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو کسٹمر انٹریکشن ہوتا ہے اس کا بھی جو اگر دیکھا جائے تو یہ جو ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس ہے فریکوینسی اور انٹریکشن یہ ایریا ہے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں یہاں سے شروع کریں گے اور ہم تھوڑی سی تفصیل سے ان ٹاپکس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو کہ اہم ہے کیونکہ جب ہم نے کی فیچرز اور اس کی بات کی تو ان ایریاز کو ہم ٹچ کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ